حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن سے آپ حضرت واقف ہیں بخوبی حضرت تو بہت ہی زیادہ ذکر فرمایا کرتے ہیں تذکرہ ایک کتاب الہ آباد سے شائع ہوئی ہے اس میں اس واقعے کو مولانا عمار صاحب نے ذکر کیا ہے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ میرا ہاتھ پکڑا اور تنہائی میں لے گئے فرمایا کہ انیس سنو یہ میرا سینہ ہے اور اس میں ایک میرا دل ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس روئے زمین پہ کتنی مخلوق بستی ہے مگر میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کسی ایک شخص بھی مجھے کوئی شکایت نہیں تو اہل اللہ کا دل ایسے ہوتا ہے تو شاعر کبھی اپنے دل کی بات کہتا ہے کبھی شاعر حضرت اہل اللہ کے مقام کی بات کرتا ہے اگر سے میں اس قابل نہیں چار مصرا بلا جاؤں میں کسی شخص سے بھی برسر پیکار نہیں میں کسی شخص سے بھی برسر پیکار نہیں کون اس دہر میں ہے جس سے مجھے پیار میں کسی شخص سے بھی برسر پیکار نہیں کون اس دہر میں ہے جس سے مجھے پیار نہیں مگر اب دوسری بات بھی آپ ملاحظہ فرمائے لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے ایسے ہیں جو ممکن ہیں ایسی وجہ اس شان کا بزرگ جو ہو اہل اللہ کی یہ شان ہو کہ ایک ادنا سے مخلوق سے بھی ان کو محبت کو لگا ہو ہاں؟ لیکن باوجود بھی ایسے لوگ ہیں جو سیکھا ملا دوسرا دوسری چیز دیکھیں آپ میں کسی شخص سے بھی برسر پیکار نہیں کون اس دہر میں ہے جس سے مجھے پیار نہیں ہاں مگر شرک اور سے ہے نفرت مجھ کو ہاں مگر شرک سے سے ہے نفرت مجھ کو بس اسی جرم میں میرا کوئی کردار نہیں بس اسی جرموں میں میرا کوئی کردار نہیں ہاں مگر شرک سے بدا سے ہے نفرت مجھ کو ہاں مگر شرک بدا سے ہے نفرت مجھ کو بس اسی جرموں میں میرا کوئی کردار نہیں میں کسی شخص سے بھی پیکار نہیں میں کسی شخص سے بھی برسر پیکار نہیں کون اس دہر میں ہے جس سے مجھے پیار نہیں ہاں مگر شرک اور ہے نفرت مجھ کو ہاں مگر سے سیکھتے ہیں نفرت مجھ کو بس اسی جرم میں میرا کوئی کردار ہاں مگر شرک اور ہے نفرت مجھ کو ہاں مگر سے بدارتے ہے نفرت مجھ کو بس اسی جرم میں میرا کوئی کردار